شقیق کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود اور ابو موسا اشاری رضی اللہ عنہما کے درمیان بیٹھا ہوا تھا کہ ابو موسا نے کہا اے ابو عبد الرحمن فرمائیے اگر کوئی آدمی جنبی ہو جائے اور ایک مہینے تک پانی نہ ملے تو کیا وہ تیمم نہیں کرے گا عبداللہ نے کہا نہیں اگرچہ وہ ایک مہینے تک پانی نہ پائے ابو موسا نے کہا تو آپ سورہ کی ابو موسا نے کہا تو آپ سورہ معدہ کی اس آیت کے بارے میں کیا کہیں گے فلم تجدو طیبا اگر پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو حضرت عبداللہ نے کہا اگر انہیں اس کی رخصت دے دی جائے تو ممکن ہے کہ جب بھی پانی ٹھنڈا ہوا تو یہ مٹی سے تیمم کرنے لگیں گے ابو موسیٰ نے ان سے کہا اچھا تو آپ اسی وجہ سے اسے مکروہ جانتے ہیں کہا کہ ہاں ابو موسیٰ نے کہا کیا آپ نے عمار کی وہ بات نہیں سنی جو انہوں نے عمر سے کہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام سے بھیجا اور میں جن بھی ہو گیا اور پانی نہ ملا تو میں مٹی میں لوٹ پوٹ ہو گیا جیسے کہ جانور لوٹ پوٹ ہوتا ہے پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اپنی بات بتائی تو آپ نے فرمایا تمہیں تو بس یہی کافی تھا کہ اس طرح کر لیتے پھر آپ نے اپنا ہاتھ زمین پر مارا پھر اسے جھاڑا پھر اپنے بائیں کو دائیں پر اور دائیں کو بائیں پر ہتھیلیوں پر پھیرا پھر آپ اپنے چہرے کا مسا کیا پھر اپنے بائیں کو دائیں پر اور دائیں کو بائیں پر ہتھیلیوں پر پھیرا پھر اپنے چہرے کا مزہ کیا تو عبداللہ بن مسعود نے ان سے کہا تو کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ عمر نے امار کی بات پر قناعت نہیں کی سننے ابو داود حدیث نمبر تین سو اکیس